زبیر نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن نبی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری مشابہت موجود تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تیرالیس